سلسلہ تنزلات کا مرحلہ سالس سلسلہ تنزلات کی تیسری کڑی اس وقت شروع ہوئی جب بہت سے ناری کرے ٹھنڈے پڑنے شروع ہوئے جن میں ایک ہماری زمین بھی ہے ٹھنڈے ہونے کی اس عمل کے دو نتائج ظاہر ہوئے ایک یہ کہ جیسے کوئی انگارہ ٹھنڈا ہونے لگے تو اس کی سطح پر راک کی تہ تم جاتی ہے اسی طرح عزی پر بھی خاک کی ایک تہ پیدا ہو گئی جسے زمین کا چھلکا کرسٹ آف ارتھ کہا جاتا ہے اور جو کل حیاتی عرضی نباتاتی و حیواناتی کا مادہ تخلیق ہے اور دوسرے یہ کہ زمین سے جو کچھ بخارات نکل کر اس کے گرد جمع ہو گئے جن سے زمین کا غلاف یعنی فضا وجود میں آئی اور پھر اسی فضا میں موجودہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے امتزاج سے پانی وجود میں آیا جو کل حیاتی عرضی کے لیے منبع حیات ہے وجعلنا من الماء كل شيء حي صورت الانبیاء آیت نمبر تیس اور اس نے دھار بارش کی صورت میں واپس زمین ہی پر برسنا شروع کر دیا گویا اس سلسلے تخلیق کا ایک مرحلہ وہ بھی تھا جس میں زمین پر سوائے پانی کے کچھ اور نہ تھا اور غالباً اسی کی جانب اشارہ ہے قرآن حکیم کے ان الفاظ مبارکہ میں کہ آیت نمبر سات اور ادھر چونکہ زمین کی چمڑی کرسٹ ٹھنڈے ہونے کے باعث سکڑ بھی گئی تھی لہٰذا سطح زمین پر نشیب و فراز پیدا ہو گئے چنانچہ ایک جانب پہاڑ اور ان سے ملحق سطح مرتفع کے مختلف مدارج و مراحل کی صورت میں خشکی پیدا ہوئی تو دوسری جانب نشیبی علاقوں میں بارش کے پانی پانی کے جمع ہونے کے باعث سمندر وجود میں آ گئے اور پھر ساحلی علاقوں میں حیات عرضی کے مادہ تخلیق یعنی مٹی یا اور اس کے منبع حیات یعنی پانی کے مابین تعامل سے ارتقا کا وہ مرحلہ وار عمل شروع ہوا جس کی انتہا حضرت آدم علیہ السلام نہیں بلکہ صرف حیوان آدم ہومو سیپینز کا ظہور تھا گویا بیدل رحمت اللہ علیہ ہر دو عالم خاک شتہ بست نقش آدمی اے بہارے نیستی از قدر خود ہوشیار باش